تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین ونعوذ من شرور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 الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زرها من نار مدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور <coughs> وقال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعيد وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے محترم دوستوں بزرگوں ہر انسان کی اللہ پاک نے چار منزلیں بنائی ایک منزل تو ہے ماں کے پیٹ کی دوسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی دوسری منزل ہے دنیا کے پیٹ کی تیسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی اور چوتھی منزل ہے قیامت کی اور آخرت کی تو بالکل آخری منزل ہے ماں کے پیٹ کے اندر انسان کا بدن بنتا سے جو اعمال تیار ہوتے ہیں اسی کے اوپر انسان کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے دو باتیں اگر ٹھیک ہو گئی تو انسان کامیاب ہوگا دل کا یقین صحیح ہو جائے بدن سے تیار ہونے والے اعمال صحیح ہو جائیں اس کے جو ذریعے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بنا دیے دل ہے کو ایک دیا اللہ نے اور اسی طرح بدن کے حصے سب کو برابر دے دیے دو آنکھ اور دو کان ایک زبان دو ہو دو ہاتھ دو پیر سب کو برابر برابر دیا چاہے کتنا ہی زیادہ روحانی اور دینی کام کرنے والا آدمی ہو اور چاہے کتنا ہی زیادہ مادی اور دنیاوی لائن کا کام کرنے والا آدمی ہو سب کو اللہ تعالیٰ نے یقین کا ذریعہ عمل ایک دیا اور عمل کے ذریعے جتنے بھی بدل کے حصے ہیں وہ بھی برابر برابر دیے لیکن دنیا میں آ جانے کے بعد پھر انسان باہر کی مایا کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں بازے مالدار ہوتے ہیں بازے غریب ہوتے ہیں بازے بڑے ہو پر بازے چھوٹے ہوتے پر ایک جیسے نہیں رہتے کیونکہ بڑا ہوتا چھوٹا ہوتا مال کا زیادہ ہونا کم ہونا طاقت کا زیادہ ہونا کم ہونا اس سے انسان کی زندگی کے بننے بگڑنے کا دار و مدار نہیں ہے انسان کی زندگی کا بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بگاڑنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کرنے والے اللہ اور اللہ تعالیٰ یہ کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا طریقہ ہے اگر وہ زندگیوں میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ زندگی بنا دیں گے اور اگر زندگی سے نکل گیا تو اللہ زندگی بگاڑ دیں گے تو اس لیے عمل کے جتنے ذریعے تھے وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر دیے لیکن باہر کی جو مایا ہے وہ برابر نہیں دی اللہ نے اس کو کم زیادہ کر دیا کہ اس سے زندگی بننے بگڑنے اور تعلق ہی نہیں زندگی کے بننے بگڑنے کے میدان دو ہیں ایک تو دنیا کا میدان ہے ماں کے پیٹ سے پر موت تک کا میدان ہے اور ایک مرنے کے بعد کا میدان ہے دنیا کے اندر زندگی بننا دنیا کے اندر زندگی بگڑنا یہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت کے اندر زیادہ ہے پھر آخرت کے اندر جانے میں ایک بیچ کی ایک مندر حوالات کی قبر کی منزل ہے کہ جیسے حوالہ ٹھنڈا ایک آدمی نو انٹری کے اندر اپنی موٹر کو لے گیا تو پولیس والے سٹی جاتے ہیں لال بتی دکھاتے ہیں موٹر کے اوپر ڈنڈا مارتے ہیں اور اس سے کہتے ریورس کر یہ نو انٹری ہے ون وے ہے آگے جانا دیری ہے ڈینجر ہے لیکن اگر یہ ڈرائیور نہ سمجھ یوں کہے کہ ڈینجر کا ہے تو کلیئر ہے صاف دکھائی دے رہا ہے جیسے نہ سمجھ آدمی دنیا کے اندر یوں کہیں گے میں سود لیتا ہوں دھوکہ دیتا ہوں امن کرتا ہوں خیال کرتا ہوں نماز نہیں پڑھتا ہے پھر بھی میرے کو کھانا ملتا ہے کپڑا ملتا ہے اور بلڈنگ میں نے بنا لی سب کچھ ہو رہا ہے ڈینجر کا کلیئر ہے تو اسے وہ بھی کلیئر کہہ رہا دکھائی تو دے رہا کہ میں نے باوجود اللہ کی نافرمانی کی پھر بھی میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن میرے محترم ڈینجر ہونے کے معنی یہ کہ آگے گا تو بڑا معاملہ ڈینجر ہوگا کہہ رہا نہیں مانا آگے چل دیا یہاں کے پولیس والے نے بڑے پولیس والوں نے فون کر دیا انہوں نے دیکھا اس نمبر کی موٹر آئی تو فون ٹائر کو فیل کر دیا اور اسے اندر سے نکالا پڑیوں کا لائسنس اور نہ موٹر کا لائسنس اور چلا بالات میں تو نو انٹری اور ون وے کے اندر کیوں آیا یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھی نے جبکہ تیرے تو سیٹی بھی بجائی گئی تھی ڈنڈے بھی مارے گئے تھے تیرے موٹر پر پھر تم نے ریورس کیوں نہیں کیا وہ کہ اچھی بات ہے میرے کو چھوڑ دو میں ریورس کرنے کو تیار ہوں تو بڑے پولیس والے کہیں گے اب تیرے کو ہم ریورس ہونے دینے کے لیے تیار تھے تو تو تیار ہے کہ ہم تیرے کو ریورس نہیں ہونے دیں گے جب یہاں پہ حوالات ہیں حوالات کے اندر بھی اچھی خاصی اس کی خبر دی جاتی ہے اب تیرے میں کیس ہوگا اور کچہری میں جانا پڑے گا وہاں پر فائنل فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے اندر تیرے لیے جو سزا مقرر ہوگی وہ سزا تیرے میں دی جائے گی بالکل اسی طرح میرے دوستوں دوست دنیا کے اندر ایک لائن تو ہے کلیئر دوسری لائن ہے ڈینجر کلیئر لائن وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور ڈینجر لائن وہ ہے جو آپ کا طریقہ چھوڑ کر ہے جس کے اندر صرف دنیا کی چیزوں کو ذہن میں رکھے اب تک ایمان اور عمل کو ذہن میں نہ رکھے اور یہ بات بتانے کے لیے ہر زمانے میں انڈیا کرام اور صلاح وسلم تشریف لائی اور ہر ایک نے آ کر موت کے بعد والی زندگی بتائی اور اس کی کامیابی ناکامی بتائی اسی کا وہ موقف ہے دنیا کی زندگی کی کامیابی ناکامی مرنے کے بعد کی زندگی جس کی کامیابی والی ہوگی تو دنیا کی زندگی بھی اس کی کامیابی والی ہوگی تو نہیں ہوگی تم کو کہ جو لوگ اچھے دین کے کام کرنے والے ہیں دنیا کے اندر اس پر بڑے جہادات آتے ہیں ندیوں پر بھی آئے ولیوں پر بھی آئے صحابہ پر بھی آئے ندیوں کی بات کے ماننے والوں پر بھی آئے لیکن میرے محترم دوستوں تھوڑا سا مجاہدہ ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں تو یہ یاد رہے ذہن کے اندر رہے اللہ تعالیٰ بڑے معاف کر گا بڑا پھر اللہ معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے بڑے ہتھیار ہفار ہے سے بے ایمان ہے خدا مانتا مانتا ہوں یا اگر بھی ہو تو ایک سے زیادہ مانتا ہے ایسا بے ایمان کہ ہمیشہ چاند میں جانے کے چاہتا اچھی سال اس کی عمر ہو گئی اور اس کے ایمان لے آیا ایک بار بھیا اس سے لائے گا محمد اللہ ایمان والا بن گیا ہوں دن کے آٹھ بجے اور دن کے دس بجے مر گیا پوری امید لگتا ہے کہ سیدھا جنگل کے جائے گا ہماری ساری زندگی اس سے بہت خراب کام بڑے نے بڑا خراب کام یہ کیا جس سے اللہ کو مانا ہی اور اگر مانا تو ایک سے زیادہ مانا لیکن اس سے کلمہ کر دیا تو زندگی بھر کے میں معاف ہوئے تو دو گھنٹے مر گیا تو جنت ایک ہی نہیں پڑی بڑے مضبوط کرنے والے ہیں اللہ بڑے ہفار ہے ذرا یہ دیکھ دیکھنے کا اللہ معاف کیسے کرتے ہیں اگر کلمہ بڑھنے والا ہے انسان والا ہے اس سے اگر غلطی ہوگی تو اس کی غلطی کے معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرے تو برائیاں معاف ہو ان میں حسنات کی رکنے سے نیکیاں برائیوں کو صاف کرتی تو خود نیٹیاں ارے یعنی جو ہمارا پبلک کا جانا اس کے نیکیاں خوب ہوتی ہیں ہر وقت آدمی نیکیوں میں لگا رہتا ہے تو ان شاء اللہ برائیاں معاف ہوں گی اس کام کرنے والوں کو ان کے برابر راہ نہیں ملے گی ان سب کو جتنی بڑی جنت ملے گی ان کام کرنے والوں کو ان سب کے برابر جنت ملے گی اگر پچاس آدمی دیندار بنے آپ کی محنت سے ان پچاس کو الگ الگ جو جنت ملے گی ان شاء اللہ اس کام کرنے والے ان سب کے برابر جنت ملے گی ان پچاس کے برابر مر کے آگے قبر کے اندر چلا گیا اور اس کے اوپر سواب آتا ہے بخاری شریف کے بڑھانے کا وہ یہ کہتا ہے میں تو عام آدمی ہوں جو مرتبہ میں پھرتا تھا میں نے بخاری شریف کو دیکھا بھی نہیں یہ بخاری بڑھانے کا سواب کہاں سے آیا میری خبر کے اندر بھول تو ہوتے ہی فرشتوں سے یہ ہوا کیا معلوم ہوا کہ نے رش کیا تھا ایک بڑے ایک عمر کے آدمی کو لایا تھا جو کبھی مسجد میں جاتا بھی نہیں تھا اس کو نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد اسے بٹھا کے ذہن بنایا بننے کے بعد میری زندگی اس کو سمجھائی جب اس دنیا کے اندر اللہ کی بات کو مانیں گے تو بننے کے بعد ساری زندگی بن جائے گی ہماری تم چلا دے دو چلا دے دیا بڑے میاں نے شہر بن گیا وہ واپس آئے دونوں کا پکتے اولاد کو دیندار بنانا ہے اب اولاد تو ساری بے دین ہے دینداری نہیں ان کے اندر تب تک پوتا جو تھا اس کو مدرسے کے اندر داخل کر دیا اور وہ عالم میں بن گیا اس نے ایک سال دیا دوسرا سال دیا تیسرا سال دیا تین سال بھی دے دیے اور ہمارے گرام جو تین سال ہوتے وہ تین سال بھی دے دیے اس نے ایک سال اپنے ملک کا ایک سال مغربی ملک کا ایک سال عربی ملک کا بہت اچھا مدعی بنا اور تین سال دیکھ کر اس کے دل میں یہ یقین آ گئی کہ پالنے والا صرف اللہ ہے کرنے والا صرف اللہ ہے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کرتے ہیں سارے نبیوں کا اللہ نے غیبی طریقے پر دیا نبیوں کی بات کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے پر دیا دنیا کے اندر کا سہارا ظاہری نظام خدا کے غیبی نظام کے تابع ہے اگر ہم خدا کے غیبی نظام کو اپنی حمایت پہ لے لیں تو ظاہری نظام ہمارے موافق ہو یا ہمارے خلاف ہو ہر حال میں اللہ ہم کو کامیاب کرے گا بات کا سہن بن گیا مانی صاحب کا پھر وہ مانی صاحب چلے گئے مدرسے میں کیا کر محتمین صاحب یا محتمین صاحب میرے کو مشکا شریف میں پڑھانے کا موقع دیجیے میں نے اچھی طرح سے سبق پڑھے ہیں تین سال کی تبلیغ میں لگا دیے میں نے تو میرے کو مشکا شریف پڑھانے کا موقع دیجیے اور میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گا بلکہ میں آپ کو پچاس ہزار روپیہ دوں گا تاکہ کوئی کمرہ وغیرہ طلبا کے لیے پہنا ہوتا بنا سکو اور اس کے علاوہ میں بیس طلبا کا کھانا بھی اپنی طرف سے دیا کروں گا بس میرا مطلب مشکل شریف پہ بڑھانے کا موقع دیجیے تاکہ ہر وقت میری زبان کے اوپر کالا رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ میری زبان پر رہے میری خوش نصیب کہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کہاں اردو زبان کے بولنے والے زمانے کے اعتبار سے بھی سینکڑوں سال دور اور مکان کے اعتبار سے بھی سینکڑوں مین دور لیکن یہاں پر رہتے ہوئے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ میں تو اذان ہو رہی تھی اور میرے مطلب اتنا تعریف میں یہ اللہ الہ الا اللہ اور یہ اللہ محمد رسول اللہ اور ہم اتنی دور ابو جہل قریب رہ کر اسے لے نہ سکا ابو لہب قریب رہ کر اسے لے نہیں سکا عبداللہ نے ابئی سلول قریب رہ کر لے نہیں سکا اور ہم اتنے دور ہیں اور تو نے دیا اہلا صرف تیری مہربانی اہلا صرف تیرا کرم اور صرف تیرا فضل اللہ اس کرم اور فضل یہ دانی ہمیں نصیب فرمائے خیر نشکا شریف پڑھانے کا میرا موقع دیجیے مجھے تو محتمین صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے جیسے چار تم سے پہلے آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی شریف پڑھانا چاہا اور ان میں سے نے تو کہا کہ ہم دو لاکھ روپیہ دیں گے نے کہا کہ پچاس سال کا کھانا دیں گے لیکن اب تو ہم تم سب کا امتحان دیں گے جو اچھی بڑھائے گا اس کو بڑھانے کا موقع دیں گے اور ہم تبدیل کے کام کرنے والوں پر تمہاری شکایت کا حق دکھیں گے کہ تین تین سال گزار کر ہمارے مد... ہمارے مدرسوں میں آ کر یہ مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں کہ میں کھانا دوں گا میں کپڑا دوں گا میں پیسے دوں گا ہمارے مدرسوں میں آ کر مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں تبلیغ میں تین تین سال گزار کر انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہر ضلع والوں نے کہہ دیا کہ محرم کا کھانا مدرسے کے طلبا کا ہمارے ذمہ دوسرے ضلع والے سفر کا کھانا ارے دس سال کی بکنگ ہو چکی ہے اگر بکنگ نہیں ہو رہی اور یہ ضلعوں کے لوگ جو طلبا کے لیے کھانا لاتے ہیں بہت بڑھیا قسم کے کھانا لاتے ہیں تو ہم ان ضلع والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے طلبا کو اگر تم بڑھیا قسم کا کھانا کھلاؤ گے تو پھر یہ بنجر بستیوں میں مدرسے کیسے کھول سکیں گے اور یہ بنجر بستیوں میں کام کیسے کر سکیں گے ان کو تم نے کاش آرام کے اندر ڈال دیا اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کرام قیام اللہ تعالیٰ مجمعین کی طرح مشقت اور مجاہدی کی ان کے اندر عادت نہ پڑی تو میری پیدل جمع میں کیسے نکلیں گے ارے بنجر بستی میں کام کیسے کریں گے تو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہو ہمارے طلبا کو بگاڑتے ہو تو ضلع والے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بڑھیا بڑھیا غذائیں کھائیں اور مدرسے کے بچے گھٹیا قسم کی غذا کھائیں تو اس سے ہمیں شرم آتی ہے تو ان سے بھی ہماری بحث ہوتی رہتی ہے لیکن تم لوگ نظام ہمارے جتنے بھی تبدیل کے کام کرنے والے اکادین اور ذمہ دار ہیں ان پر شکایت کریں گے محتمین صاحب مچھر کے پر کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ان لوگوں یہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ کرنے والا اللہ ہے پالنے والا اللہ ہے کہیں سے کچھ نہیں ہوتا قرآن پاک کی ایک آئے تو کسی کو سکھائی جائے تو سارا زمین آسمان بھر کر کے سونا بنا کر دیا جائے تو خدا پاک کی پسند ایک آئے کے سکھانے کی قیمت ادا ہو ہی نہیں سکتی اس کی قیمت اللہ دے گا اور اپنی شان کے مناسب دے گا مدرسوں کے اندر جو تنہائی دی جاتی ہیں پڑھانے کی نہیں دی جاتی بلکہ وقت کے وقت پورا کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے ورنہ اس کی قیمت تو اللہ دے گا اور اپنی شان کے مناسب دے گا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ کرے وہ دن آئے اللہ کرے اب وہ مشکا شریف پڑھانے پڑھا دے بڑھا دیے دھیمے بھی شریف پڑھانے والے بن گئے اب بخاری شریف جو پڑھائی تو اس کا سواب قدر کے اندر پہنچا تو کیسے آئے بخاری شریف کا سواب میں نے بخاری شریف دیکھی بھی نہیں انہیں تو نے عمومی میں کیا تھا اس کا اثر ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بڑے میاں کے پوتا بخاری شریف پڑھانے لگا تو بخاری شریف پڑھانے کا سواب کیا مطلب تو لے جب تک وہ پڑھائے گا بخاری شریف تیرے کو سواب ملے گا تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جتنا بھی عمل دنیا کے اندر زندہ ہوگا اس کا سواب برابر ان سب کے برابر ملتا رہے گا بڑا عجیب راستہ ہے یہ من سننا سنتن سن ہوا جب منا لے جاتا جس نے کوئی اچھا طریقہ چالو کر دیا تو اس کو اس کے برابر سوال ملے گا اور جس نے عمل کیا اس کے برابر بھی سوال ملے گا اب تعلق ہے بھلی بات کا بتانے والا ایسا ہے جیسے بھلے کام کا کرنے والا میرے محترم دوستوں میری بات ادھر ادھر چلی گئی لیکن وہ ادھر ادھر جانا بھی ذرا مناسب ہی ہے مفید ہی ہے پہلے جو مولانا عیشو سے بہن کا انتقال ہوا تو فجر کا بیان ہماری ذمہ آیا تو میں نے یہ کیا مولانا یوسف اور رحمت اللہ علیہ نے جو بیانات کیے تھے وہ میں نے لکھ رکھے تھے نو کاپیاں میرے پاس اتنی بڑی بڑی بھری ہوئی ہیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی مجھے ہمارے فکر مند ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ کاغذ پر کیا لکھتا ہے دل میں لکھ تو بڑوں کی بات ماننی چاہیے بھائی میں نے مان لی تو میں نے لکھنا بند کر دیا لیکن میں ہمارا حادثہ بڑا کمزور اگر اس بات کو بیان کرنے جاؤں تو بیان نہیں کر سکا اس مضمون کو میں میں بڑا پریشان ہوا میں پرانے کام کرنے والے دوستوں نے کہا کہ نہیں لکھ لینا چاہیے لیکن و شہید پر کتابیں تو قید علم جو ہے شکار ہے اس کا لکھنا جو ہے اس کو بھون دینا شکار ہو میں لکھو بعد میں مت لکھو اب ہم نئے لگے ہوئے اب یہ بھی ہمارے بڑے وہ بھی ہمارے بڑے یہ بھی پرانے وہ بھی پرانے بد تبھی سبھی کا من تنا بہ جو اللہ کی طرف متوجہ ان کی بات تو مانو ان کے پیچھے پیچھے چلو اب میں تو بہت پریشان ہو گیا پھر میں نے مولانا نے رحمت اللہ علیہ سے ہی پوچھ لیا میں نے کہا کہ حضرت کوئی کہتا لکھو کوئی کہ میں کیا کروں فرمایا ضرور لکھو ہم نے لکھنا شروع کر دیا انتقال کے بیس سال کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ فجر کے بیان میں استنجا کرنے کے لیے چلا گیا فجر کی نماز کے بعد تو مولانا صاحب بحد اللہ نے بیان شروع نہیں کیا میرے آنے سے پہلے بڑا اہتمام کیا لکھوانے کا بہت زور سے لکھوایا زندگی میں ان کے کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا مجھے اتنی مصروفیت انتقال کے بعد فجر کا بین سن میں آ گیا تو میں یہ کرتا تھا کہ رات کو دیکھ لیا کرتا تھا صبح بیان کر دیا کرتا تھا اس کو زبان پر چڑھاتا تھا اور رکھتا تھا تو بہت سے دوستوں کا رٹو توتا رٹو توتا رٹ کے ہے ریٹی جی، کہیں کہہ رہا ہے خیر سنتے رہے تو شروع میں تو یہ تھا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جو کچھ مولانا نے فرمایا وہ کوئی بات ایک جگہ پر دوسری بات دوسری جگہ پر اس طرح بات ہوتی رہی بدلتی رہی آتی رہی جاتی رہی ایک مضمون چھڑا پھر دوسرا مضمون چھڑا پھر تیسرا مضمون چھڑا لوگوں نے کہا کہ ایک ایک مضمون پہ رہنا چاہیے میں کہ میں پہلے تو ایسے میں کرتا ہوں لیکن بعد میں بات بدل گئی لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ مجمع جو سننے والا ہے یہ جو بات نمجانی جانب بدلتی رہتی ہے تو کوئی بات کسی کے ہمارے کسی کے کام آ جاتی ہے کوئی بات کسی کے کام آتی ہے کوئی بات کسی کے کام آتی ہے مختلف ذہن کا مجموعہ ہوتا ہے تو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا نقمہ دینا چاہیے ہر ایک کو اور سوچ کے تو ہم بیٹھتے ہیں من جانی بلا جو بات آتی ہے وہ سب کے لیے مفید ہوتی ہے تو اس بنا پر میرے محترم دوستوں میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر کامیابی ناکامی وقتی طور پر ہے اور آخرت کے اندر کی جو کامیابی ناکامی ہے وہ ابدی ہے دنیا کے اندر جو آدمی اللہ کے حکموں کو توڑے گا تو وہ آدمی پریشان ہوگا شروع میں اسے پتہ نہیں چلے گا مرنے کے بعد اس کی زندگی بگڑے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو موت کا چکھنا ہے کلو ہے کا ایک عبد الموت بین نہماتھو نہم مرتیاما قیامت کے دن تمہارا بدلا پورا ملے گا دنیا کے اندر پورا بدلا نہیں ملتا دنیا کے اندر اگر اللہ پاک نے کچھ کیا تو یہ پورا بدلا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے اور جو نعمتیں دیں گے وہاں تو جنت میں نعمتوں کی بارش ہوگی اور جو آدمی جنت میں جانے والا ہوگا دنیا کے اندر بھی اس کو نعمت اللہ دے گا لیکن نعمتوں کی بوندا باندھی ہوگی جنت پہ تو نعمتوں کی بارش اور دنیا کے اندر نعمتوں کی بوندا باندھی اسی طرح جو آدمی خراب کام کرتا ہے وہ جب مرے گا تو جہنم کے اندر تو تکلیفوں کی بارش ہوگی اور دنیا کے اندر تکلیفوں کی بوندا باندھی ہوگی دنیا کے اندر تکلیفوں کی بوندا باندھی جتنی بھی تکلیفیں دنیا کے اندر انسانوں پر آ رہی ہیں اجتماعی انفرادی یہ اصلی تکلیفوں کی نقل ہے اور بالکل بوندا باندھی ہے جہنم کی تکلیف تو بہت زیادہ زبردست ہوگی تو اس لیے میرے محترم دوستوں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک منزل ماں کے پیٹ کی دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی دنیا کے پیٹ کی منزل میں اگر آدمی نے خراب کام کیا تو اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی نو انٹری اور کے اندر چلا گیا تو اچھی طرح سے اس کی خبر دی گئی حوالات چلے جا کر اور آخری فیصلہ ہوگا کچہری میں اور کورٹ میں جو سزا تیری مقرر ہوگی تو اسی طرح دنیا کے اندر جو آدمی غلط کاموں پر چلتا ہے تو گویا اس نے مین لائن کو چھوڑ کر ون وے اور نو انٹری پر چلا دنیا میں تو دنیا میں اللہ پاک اس کے اوپر مصیبتیں بلائے لاتے ہیں یہ مصیبت بلا اس لیے لاتے ہیں تاکہ ریورس کر جیسے وہ موٹر والے کو پولیس والے کہتے ریورس کر لیکن اس نے نہیں کیا ارے بھائی لائن ڈینجر مجھے نہیں کلیئر لیکن آگے جا کے معلوم ہوگا واقعی ڈینجر ہے تو دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں جتنی بلائیں انسانوں پر ان کے گناہوں کی بنا پر آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ یہ آدمی ریورس کرے اور محدود علیہم اور بالین والے راستے میں چھوڑ کر انت علیہم اور اسرات مستقیم والے راستے پر چلے نبیوں والے راستے پر چلے اس لیے اس کے میں مصیبت اور بلائیں آتی ہیں میرے محترم دوستوں جب یہ آتی دنیا کے اندر ان مصیبتوں اور بلاؤں کے باوجود اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا اور سیدھے راستے میں نہیں چلتا دن کا کام نہیں کرتا نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا جب کے کاموں سے لیکن اس نے نماز نہیں پڑی تو برائی اور کے کاموں کو کرتا رہا تو دنیا میں اس کے بھی مصیبتیں طرح آتی رہی اگر اللہ پاک نے اس کے گناہوں کے معاف کرنے کا بڑا انتظام کیا اگر کٹر بے ایمان ہے تو کرنا پڑے گا گناہ معاف اگر ایمان والا ہے تو وہ نیکیوں کا کام کرے تو اس کے گناہ معاف اور ایک گناہوں کے معاف کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا سچی طور پر استفاد کرے گا تو کتنا ہی بڑا گنہ گار ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور گناہوں کے معاف کرنے کے ایک تیسرا راستہ بھی اللہ نے رکھا ہے وہ یہ کہ یہ مسلمان پر جو تکلیف آتی ہے دنیا میں اس تکلیف سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کو اگر بخار آئے تو گناہ معاف ڈاڑ میں درد ہو تو گناہ معاف حالانکہ تکلیف جو آتی ہے اس کے بھی اخلاص وغیرہ کی بھی کوئی شرط نہیں بس ایمان والا ہے تو تکلیفیں دنیا کی آئیں اس کے گنا معاف ہو گئے ایک چوتھی ترتیب اللہ کی گناہ ہو گئے معاف کرنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ کبھی کبھی اپنے فضل سے گناہ معاف کرتے ہیں اپنا فضل کرتے ہیں ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہمارے وہ بدکار ہو رہے تھے لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا دیکھیے ایک بار گرمی کی بھی ہے بعض مرتبہ کی نیکی پچھلے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے اور بعض مرتبہ کی غلطی پچھلی نیکیوں کو بھی صاف کر دیتی ہے عبادت گزار ہو رہے عبادت گزار ہو رہا اس نے ایک بلی کو بھوکا مارا تو بلی کو بھوکا مارنے پر وہ عورت جہنم کے اندر چلی گئی عبادت گزار عورت نے بلی کو بھوکا مارا جہنم میں اور بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو جنت پہ اس لیے میرے محترم دوستوں کسی ساتھی کے بارے میں اور کسی آدمی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یہاں تک کہ آدمی اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا میں جہنم میں جاؤں گا اس لیے کہ جب میں تو بالخواتین خاتمے کا اعتبار ہے مرنے کے وقت میں اگر کلمہ لے کر مرا تو جنت میں جانا سکتے ہیں اگر مرنے کے وقت میں کلمہ اس کے پاس ہے تو جنت میں جانا سکتے ہیں یہ ایمان کے ساتھ مرا اگر یہ گنہگار ہے تو بھی جنت میں جائے گا لیکن گنہگار مسلمان کے ساتھ اللہ پاک کے دو معاملے ہوتے ہیں ایک معاملہ ہوتا ہے قائد قانون کا اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے مہربانی کا قاعدے قانون کے معاملے کو کہہ دے عدل والا معاملہ اور مہربانی والے معاملے کو کہہ دے فضل والا معاملہ اگر اللہ پاک قیام دن قائد قانون والا معاملہ کرے اور عدل کا معاملہ کرے تو آدمی نے جتنے گنا کیے ہیں دنیا میں اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کی روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے روحانی گندگی اور روحانی بیماری کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے جب گناہوں کا کام کرتا ہے اب جب قیامت کے دن جائے گا تو اس کی روحانی اور اس کی روحانی بیماری اور روحانی گندگی کو صاف کرنے کے لیے اگر عدل کا معاملہ کیا تو اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے تاکہ اس کی روحانی بیماری صاف ہو جائے اور اس کی روحانی گندگی صاف ہو جائے روحانی گندگی اور روحانی بیماری جب اس کی جہنم میں جانے کے بعد صاف ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نقو جب بالکل صاف ہو گیا تو اوزے میں رہوں گی دکھ جا بیٹھ تو صاف ہو گیا اب تو چلے گئے جنت پہ اس لیے جنت جو ہے پاک لوگوں کی جگہ ہے جنت پہ گندے آدمی نہیں جائیں گے ناپاک آدمی نہیں جائیں گے پاک آدمی جنت پہ جائیں گے کیونکہ جنت کی عورتیں جو ہیں وہ پاک ہیں ازوا جو متحرا اور جنت کا جو پینا ہے وہ بھی پاک ہے شراب تہورا اور جنت کے جو مکانات ہیں وہ بھی پاک ہیں مساکین طیبہ اور جنت کا کھانا ایسا ملے گا جنتی جو پیٹ پہ جا کر گندا نہیں بنے گا اور جنتی کو کپڑے ایسے ملیں گے کہ جو کبھی میلے نہیں ہوں گے اس کے جنت میں دھوبی گھاٹ اور واشنگ کمپنی نہیں ملے گی وہ کپڑے کبھی مہنگے ہی نہیں ہوں گے جنت میں جانے والے کو چھوٹے میں چھوٹی بھی جنت ملے گی تو جو پوری دنیا سے اس بڑی جنت ہوگی جب جنت کی ہر چیز پاک ہے تو جنت کے اندر جانے والے آدمی پاک ہونے چاہیے گندے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے اب پاک ہونے کے لیے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس کو لیکن ایک بات میں بتا دوں اگر اللہ فضل کا معاملہ کرے اللہ کے مہربانی کا معاملہ کرے تو ایسا بھی کرے گا کہ اتنا ہی بڑا گنہگار ہو یہ مسلمان لیکن اس کے گناہوں کو اپنے فضل سے اللہ پاک صاف کر کے جنت میں داخل کیے بغیر اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل کر دے گا اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کے فضل کا ہوگا یا عدل کا ہوگا اس لیے اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے فضل کی امید رکھنی چاہیے اللہ کے فضل کی امید رکھنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیکیوں والا کام کرے اور اللہ کے عدل سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے کام سے بچے اور اگر گناہ ہو گیا ہو تو اللہ پاک سے معافی مانگے تو اس بنا پر میرے محترم دوستوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفار جنوب ہے لیکن اللہ پاک کی جو پکڑ آتی ہے تو پکڑ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک دنیا کے اندر پاک صاف ہونے کے خوب راستے دیے نماز پڑھے گا طاقتور تو انشاءاللہ گناہوں گناہ ہو سے بچے گا ان نسلات و تنہا انفاشائی بل کر اسی طرح جاندار نماز اور طاقتور نماز پڑھی تو نماز کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ کی مدد آتی ہے یا کا نام بجوا یا نسائن اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ عبادت جو ہے تو پہنچ جاتی ہے آسمان تک اور آسمان میں مدد جو آتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے زمین تک نماز پر اللہ کی مدد آتی ہے سارے نبیوں پر آئی نبیوں کی بات ماننے والوں پر آئی صحابہ پر آئی اولیاء اللہ جو تھے ان پر آئی نماز پر اللہ کی مدد آتی ہے یہ طے ہے حضرت اوشا علیہ السلام والی نماز سیکھی بنی اسرائیل نے تو مصر کا نظام بدل گیا اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سیکھی ہم لوگوں نے تو پوری دنیا کا نظام بدلے گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے حضرت علیہ السلام السلام طرح بنی اسرائیل کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ بھیجیں گے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز اگر ہم لوگوں نے سیکھ لی تو انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے پر اور دعا کے مانگنے پر اللہ پاک پورے عالم کا نظام بدل دے گا بڑا قادر متب اللہ ہے اللہ جس کام کے کرنے پر آتا ہے تو کہہ دیتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ لمبا چوڑا نظام چلانے کی ضرورت نہیں رہتی انما امرہ اذا گا اور اللہ کی مدد لے گا اور تیسرا فائدہ اسے یہ ملے گا کہ ہدایت کا نور اس کے دل کے اندر اترے گا اور یہ نور ہدایت کا جو دل میں اترے گا تو اسے اچھے عمل کا فائدہ اور برے عمل کا نقصان سمجھ میں آئے گا چاند اور سورج اور ستارے کی روشنی سے چیزوں کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے لیکن ہدایت کا نور جو دل کے اندر اترتا ہے تو اس سے انسان کے اعمال کا نفع نقصان نظر آتا ہے اور سمجھ میں آ جائے دنیاوی چیزیں کم ہوئی زیادہ اعمال اچھے ہوں تو اللہ میرے کو کامیاب کرے گا تو ایک تو ایک جو ہے وہ نماز جاندار بنانی چاہیے تو ایک تین فائدے ہوں گے نماز کے جاندار بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بالکل آسان ہے اور ایزی ہے ایزی ہر آدمی اپنی نماز کو جاندار بنا سکتا ہے نماز کو جاندار بنانے کے لیے صرف دو کام کر دیں ایک تو یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے اور دوسرے اس نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر طریقے کا علم سیکھنا ہوگا تاکہ پوری نماز اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے وضو کرنا غسل کرنا نماز پڑھنا یہ سب نبی پاک سرسوں کے طریقے پر آ جائے اس کے لیے علم لینا ہوگا اور نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے تو اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے اللہ پاک کا ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے اللہ پاک سے دعاؤں کا مانگنا ہے جتنا اس کا اہتمام کرے گا تو نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے گا پر نماز اللہ پاک دھیان جمے گا تو انشاءاللہ یہ کاروبار میں جائے گا وہاں پر بھی اللہ پاک کا دھیان جمے گا رجالی تجارت ولا بہن سکریندہ ذکر اللہ وہی یہاں سو نہیں ہو من بلبی ہند قلوب بل ابسار قدرت ایسے لوگ ہیں خریدنا بیچنا انہیں اللہ کی نماز کے پڑھنے سے غافل نہیں کرتا زکات کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا یہ یہاں الگ ہی قیام قیامت جو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن انسان کا دل اور انسانی آنکھیں یہ سارے یہ سارے گھبرا جائیں گے آنکھیں بھی گھبرا جائیں گی دکان پر بیٹھا ہے لیکن اسے آخر کا بھی فکر ہے ارے بیٹھا ہے دکان پر لیکن اس کو خیال یہ لگا رہتا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا اور ہر جگہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہتا ہوا آیا ہوں اللہ بہت بڑا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر آیا ہوں نماز کے اندر قیام کر کے آیا ہوں تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے کو کھڑا ہونا ہے یہ دھیان رکھنے کی بنا پر اگر کوئی عورت سامنے آئے گی تو نظریں نیچی کر کے سو جا دے گا اسی طرح نکاح نہیں کرے گا اگر جھوٹ بولنے میں پیسہ زیادہ ملتا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ جھوٹ بول کے اگر پیسہ زیادہ لیا اور اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کے ناراض ہونے کے بعد میں اگر زیادہ پیسہ لیا تو وہ میرے لیے مصیبت بنے گا اللہ کو ناراض کرنے کے بعد فرعون اپنی حکومت میں برباد قارون اپنے مال میں برباد اور حامان اپنی وزارت میں برباد اور قومیات اپنی قومی طاقت سے برباد اللہ کو ناراض کرنے کے بعد قوم سمود اپنی کاریگری کے اندر برباد اور قوم سبا اپنی جاگیرداری کے اندر برباد اور علیہ نے سنا مناسب قوم اپنی تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں میں برباد ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کو ناراض کر دیا تو جھوٹ بول کر اللہ کو ناراض کر کے پیسے زیادہ لوں گا تو اللہ کا ناراض ہونا بڑے میں بڑی مصیبت اور اللہ کا راضی ہونا بڑے میں بڑی نعمت یہ بات اس کے دل کے اندر اتر جائے گی جب ہدایت کا نور اللہ اس کے دل کے اندر اتارے گا دھیان اللہ کا جمے گا تین باتیں میں نے بتائی ایک طرف کلمہ ایک طرف نماز ایک طرف علم اور ایک طرف ذکر یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ سے تعلق ہوگا لیکن انسانوں کے ساتھ کا تعلق بھی صحیح کرنا پڑے گا مخلوقات کے ساتھ کا تعلق بھی صحیح کرنا پڑے گا اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے ایک عدل اور انصاف دوسرے احسان اور اخلاق ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہر ایک کا حق ادا کرنا یہاں تک کہ غیر مسلم ہو اس غیر مسلم کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا دکان کھول کے اگر بیٹھا ہے میرے بھائی تو جس طریقے سے مسلمان کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا غمن نہیں کرے گا اگر غیر مسلم بھی تیری دکان پر آ جائے تو غیر مسلم کے سامنے بھی تجھے جھوٹ نہیں بولنا دھوکہ نہیں دینا غبر نہیں کرنا ناک توڑ کے میں کمی نہیں کرنی اور دوسری بات یہ کہ مہربانی کرنا جو خدمت کا محتاج ہے اس کی خدمت کرنا اگر پریشان حال ہے تو اس کو مہربانی کرنا کوئی بھی تیرے پاس آ گئے تو اس کے بعد مہربانی اور اخلاق والا معاملہ کرنا اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے قلوب انسانیت کھینچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اخلاق سکھائے حدیبیہ کے موقع پر سارے کے سارے گھبرا گئے تھے جتنے کے مکے کے بے ایمان تھے وہ گھبرا گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا حدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کام تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم کو عمرہ کرنے دو مگر نہیں عمر کرنے کو نہیں جانے دیں گے تم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ سمجھانے گئے سمجھا کر جب دیر ہو گئی آنے میں غلط خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جب یہ خبر آئی تو صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مئی نے حضور اکرم وسلم کے ہاتھوں پر بیٹھ کر دی اور یوں کہ مرنے کو تیار ہے یہ خبر ہوگی مکہ مکرمہ کے بے بہنوں میں یہ جو بغیر ایمان والے ہوتے ہیں نا یہ سب سے دوڑتے اور جو ایمان والے ہوتے ہیں صرف اللہ سے دوڑتے وہ اور کسی سے نہیں ڈرتے جن کے دلوں میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں ایمان والوں کے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ بڑے طاقت والے ہیں اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ساری دنیا کی طاقتیں ایسی جیسے مکڑی کا جالا کوئی حیثیت نہیں اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے کے مقابلے میں ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جیسے مچھر کا پر ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر اور ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اور اللہ کے خزانے کے مقابلے میں اس بنا پر یہ لوگ متاثر نہیں ہوتے انہیں پیسے دے کر للچایا بھی نہیں جا سکتا اور انہیں طاقت دکھا کر دھمکایا بھی نہیں جا سکتا یہ دھمکی میں بھی نہیں آتے لالچ میں بھی نہیں آتے جن کو بندوں سے خدا کی بات منوانا دعوت کے ذریعے اور رات کو خدا سے بندوں کی بات منوانا دعا کے ذریعے رات کو مسدے کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر رونے والے اور دن کو گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر مسکرانے والے رات کو جہنم کے خوف سے رونے والے اور دن کو جنت کے شوق میں مسکرانے والے ایسی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے سر والوں کو بھی سمجھا دیں زور والوں کو بھی سمجھاتے ہیں سر والوں سے کہہ دیں کہ تمہارے سر کی کوئی حیثیت نہیں جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو تمہارا سر تمہارے کام نہیں آئے گا اور زور والے فرون تیرا تیری زور قیامت کے دن تیرے کام نہیں آئے گا اسی طرح کیسر اور کسرا کسرا تھا زور والا کیسر تھا سر والا قارون تھا سر والا فرون تھا سور والا دجال ہوگا سور والا دجال ہوگا سر والا اور یاجد ماجد ہوں گے زور والے لیکن جو دین ایمان کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے جو آخر کی فکروں کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے جو لگی والی بات کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے اگرچہ وہ غریب ہوں گے اگرچہ وہ کمزور ہوں گے اگرچہ ان کی تعداد کم ہوگی لیکن جب ان کے دلوں کے اندر کل بھی تمہارا ایمان آ گیا اور نماز طاقتور بن گئی علم اور فکر کے ذریعے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کیا اور ایمان والوں کا اکرام کر کے اجتماعیت پیدا کر دی اور نیت کے اندر اخلاص لانے کا فکر کیا ہے دنیا طلب خود غرضی ہماری نیتوں میں نہ ہوئے یہ فکر کی اور یہ بھی فکر کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو نبیوں والا کام کرنے والی امت کا ایک ایک آدمی بن جائے ساری کی ساری امت دعوت کے کام کو زندگی بھر کے لیے اپنا کام لے ساری کی ساری امت دعوت کے کام کو زندگی بھر کے لیے اپنا کام لے صدیوں تک کے لیے لے تم کہو گے مودی صاحب تم تو بہت جوش میں آ گئے ہمارے کاروبار کا پھر کیا ہوگا مودی صاحب ہمارے گھر کا کیا ہوگا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا مودی صاحب تمہارا جوش تو سر آنکھوں پر لیکن ذرا ان کا بھی تو خیال کرو میرے محترم دوستوں دعوت کے کام کرنے والے کاروبار کو گھر کو بالکل یا نہیں چھوڑتے کاروبار کو نبوی طریقے بناتے ہیں گھروں کو نبوی طریقے بناتے ہیں تو کاروبار بھی دعوت بنتا ہے اور گھر جو ہے یہ بھی دعوت بنتا ہے اور ایسی دعوت کی حکمت آتی ہے ان کے گھروں کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ اللہ کا یقین آتا ہے ان کے کاروبار کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ کا یقین آتا ہے ان کی نوکریوں کو دیکھ کر پھر اللہ کا یقین آتا ہے وہ زندگی پاک آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تو امان کے ذریعے آباد کیا دن اور روز